بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری طرح بندی ہیں تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو